ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے ایک لشکر بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے اس کی طرف آئے گا حتیٰ کہ جب وہ بیدہ میں پہنچیں گے تو لشکر کا درمیانی حصہ زمین میں دھسا دیا جائے گا ان کے آگے والے اپنے پیچھے والوں کو آوازیں دیں گے تو انہیں بھی دھسا دیا جائے گا ان میں سے صرف ایک آدمی بھاگ کر بچے گا جس سے دوسروں کو اس واقعے کا علم ہوگا حضرت عبداللہ بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب حجاج کا لشکر مکے پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو ہم نے گمان کیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اس حدیث میں ہے ایک آدمی نے یہ حدیث سن کر عبداللہ بن صفوان سے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ نہیں بولا اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے پاس سے بنا کر جھوٹی بات منسوب نہیں کی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار تریسٹھ